بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلو لرنرس ہمارا سفر جاری ہے کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے یہ جو ہم کورس کانٹینٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم اپنا لیکچر نمبر 43 مکمل کرنے کی کوشش کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے لیکچر میں جو کہ لیکچر نمبر 42 تھا ہم بات کر رہے تھے credit card operations State Bank of Pakistan کی گائیڈ لائنس اور banks and D F Is in Pakistan اس گائیڈ لائنز میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا جو اسٹیٹ بینک ایکسپیکٹ کرتا ہے بینک سے ڈی ایف آئی سے apart from the prudential regulation prudential regulation ظاہر ہے ایک وہ جو کہ مینڈیٹری ہیں اور جو کہ لازم ہیں جن کو فالو کرنا لیکن ساتھ ساتھ یہ گائیڈ لائنس کا مقصد اسٹیٹ بینک کی طرف سے اس اہم ایریا میں جو کہ پیمنٹ سسٹم ہے الیکٹرانک پیمنٹ سسٹم ہے کریڈٹ کارڈ ہو یا ڈیبٹ کارڈ ہو یا چارج کارڈ ہو وہ اسٹیٹ بینک ریگولیٹری باڈی کے حوالے سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو پلیئرز ہیں اس کے ان کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کی جائے تاکہ اس میں جو کمپٹیشن ہو وہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہو اور اوور آل اس میں مقصد یہ ہے کہ پبلک کا انٹرسٹ پبلک کی نیڈس کو سامنے رکھا جائے جنرل پبلک کی اور ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک شروع سے امفسائز کر رہا ہے اور in a country like Pakistan جب ہم فائنینشیل ایکسکلوژن کی بات کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو فائنینشیل سروسز ہیں اس کا دائرہ کار وسیع ہونا چاہیے میکسیمم ایک طرح سے جو لوگ ہیں شہروں سے باہر جو رہنے والے ہیں ان کو بھی ایک طرح سے یہ فیسلٹیز پرووائڈ ہونی چاہیے تو یہ سارے جو میجرز ہیں specially on part of State Bank of Pakistan for the banks is to encourage the banks to increase their sort of activities for those sectors of the economy where banking is not actually fully represented تو یہ کانسیپٹ کے تحت اسٹیٹ بینک نے یہاں پر چونکہ یہ ساری دنیا میں اور خاص طور پہ اب یہ چونکہ ایک نیٹ ورک ورلڈ ہے تو کانسیپٹ جو ہے کریڈٹ کارڈ کا یہ بہت ایک پیمنٹ کے حوالے سے اہم ہے اور اسی لیے اسٹیٹ بینک نے یہ جو گائیڈ لائنس دی ہیں یہ اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں ہر کوئی جا کے اس کو ایک طرح سے دیکھ سکتا ہے پڑھ سکتا ہے انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں بینکوں کو یہ بتایا جائے کہ جی یہ گائیڈ لائنز ہیں پبلک کو بھی ایک اویئرنیس جنریٹ کی جائے پبلک کو بھی پتہ چلے کہ جب وہ بینکوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں تو وہ کس لائنس پہ ایکسپیکٹ کریں کہ بینکس ان سے ان لائنس پہ ڈیل کریں گے اس میں جب ہم نے گائیڈ لائنس کی بات کی تو اس میں پہلی چیز جو تھی وہ مارکیٹنگ کے حوالے سے تھی اس میں مارکیٹنگ نارمس کی بات کی گئی پروفیشنل اپروچ کی بات کی گئی اس کے بعد اپلیکیشن پروسیس میں جو ظاہر ہے ایک امپورٹنٹ ایریا ہے جس کے اندر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کسٹمر سے جو انفارمیشن لے رہے ہیں اور کسٹمر کو جو انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں اس کا بیسس جو کانٹریکٹ بنتا ہے اس میں ساری چیزیں ہونی چاہیے اور کوئی ایسے کلازز نہیں ہونے چاہیے جو کہ کسٹمر کے رائٹس کو ایک طرح سے کٹیل کریں تو اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور تھی کہ to the maximum possible extent accurate صحیح اور ٹائملی انفارمیشن کارڈ ہولڈرس کو پراسپیکٹو کسٹمرس کو ملنی چاہیے چارجز کے حوالے سے اور مارک اپ ریٹس کے حوالے سے یہ وہ ایسا ایریا ہے یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہمارے یہاں جو کسٹمرز ہیں جو کہ لٹریسی لیول زیادہ نہیں ہے تو بدقسمتی سے جو ان میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں وہ اتنی کامپلیکس ہوتی ہیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں اور انگلش میں ہوتی ہیں تو اس لیے اسٹیٹ بینک ایک طرح سے امفیسائز کرتا ہے کہ وہ سمپل ہونی چاہیے ریڈیبل ہونی چاہیے انڈرسٹینڈیبل ہونی چاہیے اور اردو میں بھی ساتھ ساتھ ہونی چاہیے اس کے بعد اسٹیٹ بینک نے بلنگ پروسیس کی بات کی کیونکہ بلنگ پروسیس جب ایک ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو بلنگ پروسیس بھی اہم ہو جاتا ہے اور اس میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو بینکس ہیں پراپرلی ریگولرلی پریوڈک اسٹیٹمنٹ اپنے کسٹمرس کو کارڈ ہولڈرس کو پرووائڈ کریں جس میں ساری ٹرانزیکشن کا ذکر ہو اس میں ٹوٹل اماؤنٹ ڈیو پیبل کتنا ہے منیمم پیبل کتنا ہے ڈیو ڈیٹ کیا ہے موڈ آف پیمنٹ کیا ہوگی تو یہ ساری انفارمیشن ہونی چاہیے اس میں چارجز اسپیسیفکلی ذکر ہونے چاہیے کہ جو بینکوں نے اپنے کسٹمر کے ساتھ ایگری کیے ہیں تو بلنگ کا پروسیس بھی اہم ہے اس کے بعد جو ایک اور ایریا ہے وہ اس میں جو مینشن کیا گیا گائیڈ لائنس میں وہ تھا ریکوری اور کلیکشن کے حوالے سے ریکوری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی اکاؤنٹس ایک طرح سے سلو موونگ ہو جاتے ہیں یا ڈیلنکوینٹ ہو جاتے ہیں لیکن نارملی ریکوری کے ساتھ ساتھ کلیکشن پروسیس بھی اہم ہے جو روٹین کے کسٹمرس پیمنٹ کرتے ہیں وہ کس طرح پیمنٹ کریں گے موڈ آف پیمنٹس کیا ہوں گی اس کی یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوں گی کسٹمر کو جو بینک اپروچ کرے گا تو طریقہ کار کیا ہوگا اس میں جو ایک پروفیشنل نارمز ہیں ان کو فالو کرنا ہے اور کسٹمر کو ایک طرح سے ہراس نہیں کرنا یا اس کے جو فرینڈز ہیں ریلیٹیوز ہیں یا اور دوسرے ریفریز ہیں اس کے اندر proper code of conduct State Bank نے جو کہ شروع میں کہا گیا کہ پاکستان بینکرز ایسوسیشن اور اسٹیٹ بینک کی کولوبریشن سے یہ کوڈ آف کنڈکٹ ڈیولپ ہوگا تو اس کوڈ آف کنڈکٹ میں سے ساری چیزیں مینشن ہیں اس کے بعد جو ایک اور چیز آئی وہ تھی کمپلین ریزولوشن کے حوالے سے یہ ایک ایریا نہ صرف اس کریڈٹ کارڈ میں اہم ہے بلکہ overall bankers customer relationship میں اس کی اہمیت ہے اور اسٹیٹ بینک بینکس کو ڈی ایف آئیز کو آل الانگ انسسٹ کرتا ہے کہ اس میں پراپر فریم ورک ہونا چاہیے کسٹمر کی کمپلینس کو ایڈریس کرنے کا رجسٹر کرنے کا اس کو ریزالو کرنے کا اور اس کے اندر کلیئرٹی ہونی چاہیے اس کے اندر جو کمیونیکیشن ہونی چاہیے ویب پیج کے تھرو یا دوسری ان کے سرکلرس کے تھرو یا اور کوئی کمیونیکیشن چینل کے تھرو کسٹمر کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کو جو اگر کوئی کمپلین ہوگی تو وہ ایڈریس کیسے ہوگی کب تک ہوگی اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اس لیے کہ یہ کریڈٹ کارڈ بزنس ہے اس میں ٹرانزیکشنس والیوم بہت زیادہ ہوتی ہیں اور اس میں جو ایک ایک جو سسٹم ہے جو سیٹ اپ ہے اکثر چانسز ہوتے ہیں ڈسپیوٹس کے کمپلینس کے کیونکہ اس میں مرچنٹس انوالو ہوتے ہیں اور اس میں ایک طرح سے سیکورٹی ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے تو اس میں اکثر دیکھا گیا ہے پریکٹیکل لائف میں بہت سارے کمپلینس جنریٹ ہوتے ہیں اور ضرورت اس بات کی ہے بینکوں کے لیے کہ ان کمپلینس کو اٹینڈ کریں باقاعدہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اگر پی ٹی سی ایل کو کال کرتی ہیں تو وہ کمپلین نمبر دیتا ہے تو یہاں پر بھی کانسیپٹ وہی ہے کہ کسٹمر کو پراپر کمپلینٹ نمبر ملنا چاہیے تاکہ اس کے فالو اپ کے لیے اور الٹیمیٹلی اس کو ایک طرح سے مانیٹر کرنے کے لیے اس کے اندر یہ چیزیں آنی چاہیے اس کے بعد جو اس میں آخری آئٹم تھا وہ اس حوالے سے تھا کہ مرچنٹ کی جو ریلیشن شپ ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے آپ نے کس طرح مرچنٹس کو انلسٹ کرنا ہے رجسٹر کرنا ہے ان کی اسکروٹنی کرنی ہے ان کی کریڈٹ ہسٹری لینی ہے ان کا ٹریک ریکارڈ لینا ہے پھر ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے پوائنٹ آف سیلز مشین کے حوالے سے ان کی سروسنگ کے حوالے سے کسٹمر کی اوتھنٹیکیشن اس کی ویریفیکیشن اس کی سگنیچر کی یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں اور ساتھ ساتھ مرچنٹ کی پرفارمنس کو بھی ایک طرح سے مانیٹر کرنا ہے کیونکہ یہ بھی وہ گرے ایریا ہے جس کے اندر اکثر ابیوزز کے کیسز سامنے آئے ہیں کہ مرچنٹس نے فیک کلیمز ایک طرح سے سبمٹ کیے ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان مرچنٹ کی پرفارمنس کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ مرچنٹس جن کی اگر کوئی نگیٹو ایکٹیویٹیز ہیں اور اس حوالے سے ان کا ٹریک ریکارڈ ان کی پرفارمنس سیٹسفیکٹری نہیں ہے تو ان کو پھر ڈی لسٹ کیا جاتا ہے کر دینا چاہیے اور اس کے بعد یہ ایک طرح سے سارے بینکوں کے ساتھ شیئر ہونا چاہیے کیونکہ یہ جب تک ڈیٹا شیئر نہیں ہوگا اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا تو یہ جب ہم نے ساری بات کی اس کے بعد جو ایک اہم ایریا تھا جو اہم ٹاپک تھا جو ہم ضرور سمجھ ضروری سمجھتے ہیں اور ضروری سمجھا جاتا ہے کہ جب کریڈٹ کارڈ کی بات کی جاتی ہے تو جو کریڈٹ کارڈ کی فرینچائز ہے گلوبل فرینچائز ویزا کے حوالے سے اس کا ذکر ایک طرح سے ضروری ہو جاتا ہے کہ ویزا انٹرنیشنل کیا ہے ہم نے آپ کو بتایا اس کی ہسٹری بتائی کہ یہ لیٹ سکسٹیز اور ارلی سیونٹیز میں کس طرح جو اس وقت کی کریڈٹ کارڈ بزنس ٹرموائل اور کیوس کا شکار تھی تو کس طرح person like named D Hawk نے ایک طرح سے یہ آئیڈیا جنریٹ کیا کہ ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جو کہ نیچرل ایولیوشن کے بیسس پہ ایک طرح سے ورک کرے ان کا ڈیزائن یہ ہونا چاہیے اور اس ادارے کے حوالے سے پھر یہ ویزا ایک طرح سے وجود میں آیا اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم نے اسٹیٹس آپ کی شیئر کیے یہ ٹرانسینڈس کرتا ہے لینگویج بیریئرس کو کنٹری بیریئرس کو کسٹمس کو سوشل بیریئرس کو اور ہم نے جو آپ کو فگر بتائیں وہ ایک طرح سے بہت امپریسو فگرز ہیں تو یہ ایک طرح سے جو ادارہ ہے یہ ایک طرح سے نمونہ ہے ماڈل ہے کہ کس طرح نیچرل پروسیس کی ایوالومنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے اداروں کو اس لائنس پہ چلا کے بزنس سکسیس بھی اچیو کر سکتے ہیں ہم اس کے ساتھ ساتھ اور جو جسے کہنا چاہیے سوسائٹی کو بھی سرو کر سکتے ہیں آئیے اب ہم جب بات کرتے ہیں کریڈٹ کارڈ کی تو this is a sort of payment system جب ہم پیمنٹ سسٹم کی بینکس میں بات کرتے ہیں اور خاص طور پہ ریٹیل پیمنٹ کی اس میں کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ یا چارج کارڈ اہمیت کے حامل ہیں تو اس ایک طرح سے آسپیکٹ کو اس فیسلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے پیمنٹ کی فیسلٹی آپ سب جانتے ہیں کہ بہت اہم ہے اور آج کل اس پہ یہ بھی ڈبیٹ ہو رہی ہے امریکہ میں بالکل ریسنٹلی وہاں کے جو ایکس ایک طرح سے پال واکر کے نام سے آپ نے سنا ہوگا جو فیڈ کا چیئرمین تھا وہ بہت اسٹرانگ ایڈوکیٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو بینکس جو ہیں ان کے سائزز بہت بڑے ہو گئے ہیں اب ان کے سائزز کو کٹ ڈاؤن کرنا چاہیے یہ کانسیپٹ ہے کہ ٹو بگ ٹو فیل والی بات ہے ان کی جو سائز ان کی بگنس کو ریڈیوس کر کے اب بینکوں کو چاہیے کہ ان کے جو انویسٹمنٹ ایکٹیویٹیز ہیں اور اس کی یہ جو پیمنٹ ایکٹیویٹیز ہیں روٹین کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر ایک طرح سے اب ڈفرینسیشن ہونی چاہیے یہ جب ہم ارلی نائنٹیز کی بات کرتے ہیں امریکہ میں گلاس اسٹیگل کے نام سے ایک ایکٹ تھا جو ان چیزوں کو ڈفرینشیٹ کرتا تھا لیکن الٹیمیٹلی لیٹ نائنٹیز میں وہ گلاس اسٹیگل ایکٹ ریپیل ہوا اور انویسٹمنٹ بینکنگ اور نارمل بینکنگ ایک ہو گئے لیکن اب یہ دیکھا گیا جب ہم نے ٹو سیون 2008 میں کرائسس جو سامنے آیا تو اسی وجہ سے سامنے آیا کہ بینکس جو تھے وہ پروپرائٹری ٹریڈنگ کرتے تھے اور اس وجہ سے رسک لیتے تھے اور ان کے جو کنسرنڈ لوگ تھے کنسرنڈ آفیشلس تھے جو ایگزیکٹوس تھے ان کو رسک لے کر کمپنسیشن بونوسز کا لالچ ہوتا تھا جس نے یہ ساری خرابیاں پیدا کیں تو پال واکر کے حوالے سے اب اس کو سپریٹ کرنے کی ضرورت ہے جب اس کو سپریٹ کرنے کی بات ہوتی ہے تو جو پیمنٹ کا جو ایک اہم فنکشن ہے بینکوں کا پھر وہ سامنے آتا ہے وہ فوکس میں آتا ہے کہ وہ کس حد تک ایفیشینٹ ہونا چاہیے کس حد تک اس کے اندر افیکٹونیس ہونی چاہیے کیونکہ پیمنٹ کا جو ایک میکینزم ہے جس کو ہم ڈیجیٹل ایک طرح سے کرنسی بھی کہتے ہیں جو کہ in lieu of cash in lieu of cheques آپ کو یہ ایک طرح سے کنوینئنس پرووائڈ کرتا ہے اس کی ایک سوسائٹی کے حوالے سے بھی اہمیت ہے اگر آپ کو یاد ہو جب ہم نے بیس آف دا پیرامڈ کی بھی بات کی تھی تو اس میں بھی ایک ایلیمنٹ آف سیکورٹی ایک ایلیمنٹ آف آئیڈینٹی اور ایک ایلیمنٹ آف کنوینئنس آ جاتا ہے کہ بینکس کا جو پیمنٹ سسٹم ہے وہ کس حد تک افیکٹو ہے ایفیشینٹ ہے جب ہم اس پیمنٹ سسٹم کی ریٹیل پیمنٹ سسٹم کی بات کرتے ہیں اسپیسیفکلی کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے آئیے اب ہم اس کے ایک اہم آسپیکٹ کو ڈسکس کرتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ ہے ریٹیل پیمنٹ میں ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ٹرسٹ ایک ایسی چیز ہے جو ریلیشن شپ کا ایک طرح سے فاؤنڈیشن ہے ہم نے آپ سے لیکچر نمبر فورٹین میں جنرلی ایک ٹرسٹ ریلیشن شپ کے حوالے سے ٹرسٹ کی بات کی تھی جس میں اسٹرکچرل ٹرسٹ کی بات ہوئی تھی پرسنل ٹرسٹ کی بات ہوئی تھی اور ایکسپرٹیز ٹرسٹ کی بات ہوئی تھی تو اس کا وہ overall geography of trust کا کانسیپٹ تھا آئیے اب ہم یہ جو ٹاپک ہے یہ اسپیسیفکلی اسپیشلی ریٹیل پیمنٹ کے حوالے سے ہے کہ ریٹیل پیمنٹ کی جو فیسلٹی بینکس اپنے کسٹمر کو پرووائڈ کرتے ہیں اس میں ٹرسٹ کا ایلیمنٹ کتنا اہم ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ اس میں کسٹمر سب سے پہلے اپنے بینک سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کی جو ٹرانزیکشن کنڈکٹ ہو رہی ہیں وہ سیکیور ہیں اور ایکوریٹ ہیں اس کا جو ڈیٹا ہے وہ ایک طرح سے کانفیڈینشیل ہے اس کے اندر کوئی بریچ تو نہیں ہو رہی تو یہ جو ایک ایلیمنٹ ہے کسٹمر کے پوائنٹ آف ویو سے جو کہ پیمنٹ پرووائڈر ایک بینک کسٹمر کو دے رہا ہے سروس اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان ایلیمنٹس کو مد نظر رکھے اور اس چیز کو ایک طرح سے انشور کرے کہ کسٹمر اس حوالے سے جو پرسپشن ڈیولپ کر رہا ہے اس کے اندر کیا اس کا آسپیکٹ ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی گیپ تو نہیں ہے فیکٹونیس تو نہیں ہے تو یہ جو ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے دیکھا گیا ہے ریسرچ اور اسٹڈیز نے پروو کیا گیا ہے کہ نارملی بینک اس آسپیکٹ کو اتنا زیادہ کیئر نہیں کرتے اس کو توجہ نہیں دی جاتی بلکہ یہ کہا جاتا ہے یہ ایک طرح سے under managed unmeasured asset ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ٹرسٹ جو ہے اس این اسٹریٹجک ایسٹ اس کی ضرورت اس چیز کی ہے کہ ٹرسٹ کے فیکٹر کو ہم مد نظر رکھیں اور اس کے بیسس پر پیمنٹ کی جو پالیسیز ہیں پیمنٹ کا جو فریم ورک ہے اس کو ڈیولپ کریں تاکہ جو کسٹمر ہیں ان کو ایک طرح سے یہ کانفیڈینس آئے کہ جو بینک جو ان کو پرووائڈ کر رہا ہے یہ payment system through credit cards جس کے اندر ڈیبٹ اور چارج کارڈز بھی آتے ہیں اس میں کسٹمر کو کسی قسم کا ایشو نہیں ہے اور خاص طور پہ جیسے کہ ہم نے آپ کو گائیڈ لائنز میں بھی بتایا تھا کہ کریڈٹ کارڈ کی بزنس میں فراڈ کے جس کے آپ کہہ لیں کہ اسٹولن اور لاسٹ کارڈ یا آئیڈینٹی تھیفٹ کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جو اکثر دیکھا گیا ہے دوسرے ملکوں میں بھی اور ہمارے یہاں بھی تو یہ وہ ایریا ہے جو کہ جو ایک مومنٹ آف ٹروتھ کہلاتا ہے مومنٹ آف ٹروتھ کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ایونٹس ہیں جو ٹرسٹ کو ڈیمیج کرتے ہیں اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ بینک اویئر ہوں ان چیز کو اویئرنیس ہونی چاہیے ان کو کہ یہ ٹرسٹ ڈیمیجنگ ایونٹس ہیں کیا اس کے لیے وہ پرپیئر ہونا چاہیے اور آج کل کے وقت میں ویسے بھی چونکہ انڈسٹری کے اندر بہت زیادہ کمپٹیشن ہے بینکوں کے مارجن اروڈ ہو رہے ہیں بہت تھن مارجنس پہ بینک کام کر رہے ہیں تو اگر لیول آف ٹرسٹ اروڈ ہوتا ہے ریڈیوس ہوتا ہے تو اس کے چانسز یہ ہیں کہ وہ کسٹمر جو بینک کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں یا تو وہ ڈیلنگ کم کر دیں گے ان کی ایک طرح سے بینک کے اندر ٹرسٹ کم ہو جائے گا یا آل ٹوگیدر وہ بینک کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ کو ٹرمینیٹ کر دیں گے تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرورت اس چیز کی ہے کہ بینکس ایک پراپر پالیسیز بنائیں بینک کے جو سینئر مینجمنٹ ہیں وہ یہ دیکھیں کہ ٹرسٹ کو ڈرائیو کرنے والے فیکٹرز کیا ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پراپر ایک business case cost benefit analysis کریں ٹرسٹ کو بلڈ کرنے کے لیے ٹرسٹ کے فریم ورک کو آگے بڑھانے کے لیے جب یہ چیزوں کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک سروے کی جو پچھلے دنوں کنڈکٹ کیا گیا آئیے اس کی کچھ فائنڈنگز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ جو سروے تھا کریڈٹ کارڈ پیمنٹ کے حوالے سے تھا اس میں جو ایک کنسلٹنگ کمپنی تھی اس نے اپنے وہ خاص طور پہ یہ کنسلٹنگ کمپنی ہے یہ ریٹیل بینکس کو ڈیل کرتی ہے اور پیمنٹ سسٹم کو ڈیل کرتی ہے اس کے اس میں ان کی ایکسپرٹیز ہے تو انہوں نے کریڈٹ کارڈ کے کسٹمرز کا سروے کیا اور ان کے ساتھ انہوں نے یہ کچھ سوالات کیے اور رسپونڈنٹ سے پھر فیڈ بیک لی اور یہ اس میں انہوں نے سکسٹی پرسینٹ ان لوگوں کو کانٹیکٹ کانٹیکٹ کیا جن کا ایک طرح سے کوئی ایک پرابلمس تھی کوئی فراڈ ہوا تھا انآترائز ٹرانزیکشن ہوئی تھی اور فورٹی پرسینٹ وہ کسٹمرس تھے جو ایسی صورتحال سے دو چار نہیں ہوئے تھے لیکن اس کو بھی اس سروے میں شامل شامل کیا گیا تو یہ جب چیزیں سروے کی فائنڈنگ سامنے آئی تو یہ دیکھا گیا کہ یہ وہ ایریا ہے جس میں بینک توجہ نہیں دیتے اس کو کیئر نہیں کرتے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسٹمر ایک طرح سے ڈس الوژنڈ ہو جاتے ہیں وہ کسٹمر کی سروس جو بینک کی سروس ہے اس سے سیٹسفائی نہیں ہوتے اور ان کا ایک طرح سے ڈیفیکٹ کرنے کا چانسز زیادہ ہوتے ہیں وہ دوسرے کمپیٹیٹرس کے پاس چلے جاتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ٹرسٹ کے ایلیمنٹ کو پراپرلی سمجھا جائے انڈرسٹینڈ کیا جائے اور اس کے لیے وہ فریم ورک وہ پالیسیز بتائی جائیں اور کسٹمر کو انشور کیا جائے کہ اس ایریا میں بینک جو ہے وہ پوری توجہ دے رہا ہے اس کا پورا پورا فوکس ہے اس میں جو ٹرسٹ کے جو ایلیمنٹس ہیں اگر ہم اس کو ایک طرح سے انالائز کریں جو کمپوننٹس ہیں جس کو دیکھا گیا ہے پہلا یہ ہے جس کو ہم ٹالریٹڈ ونبلٹی کا نام دیتے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ ایک طرح سے پرسیپشن ہے کسٹمر کا اپنے بینک کے متعلق کہ اس کا جو بینک ہے وہ ان کی ٹرانزیکشن اس میں اگر کوئی پرابلمز آئے گی تو بینک ایک طرح سے اس پرابلم کو سالو کرنے کی ایبلٹی رکھتا ہے تو یہ ایک طرح سے جو آپ کہہ لیں کہ امپورٹنٹ پرسپشن ہے یہ ایک پہلا سٹیج ہے ٹرسٹ کے ایلیمنٹ کا ٹرسٹ کا کمپوننٹ جو کہ بلڈ اپ ہوتا ہے دوسرا اس کی چیز جو ہے وہ ہے فائنینشیل امپیکٹ کسٹمر کو یہ ایک طرح سے امپریشن کنوے ہونا چاہیے کہ in case of some financial loss bank will be there to back the customer اور ایک جو بھی میکسیمم اس میں کوریج کی بات ہو رہی ہے کمپنسیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے وہ اس طرح اس کو اٹینڈ کرے گا تو یہ ایک ایلیمنٹ جو ٹرسٹ کا ہے یہ بھی ایک بہت اہمیت کا حامل ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایک تیسرا کمپونیٹ ہے وہ یہ ہے امپیکٹ مینجمنٹ اور یہ بہت اہم ہے اس لیے کہ دیکھیں آپ کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں اگر کوئی لاسٹ ہے لاس ہو گیا ہے ہیفٹ ہو گیا ہے انآترائز ٹرانزیکشن ہے آپ اس کو کم از کم ایلیمنیٹ تو نہیں کر سکتے مینیمائز کر سکتے ہیں اپنے پروسیسز سے اور اس سسٹم سے اور ایسا کوئی ایونٹ جب نگیٹو ایونٹ یا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر کسٹمر کے حوالے سے اس بینک کی وہ ابلٹی کہ وہ اس کو کس طرح مینیج کر رہا ہے جس کو ہم پوسٹ ایونٹ کہتے ہیں کہ جو ایک مومنٹ آف ٹروتھ یا ٹرسٹ ڈیمیجنگ ایونٹ ہوا ہے وہ اس کی امپیکٹ کو کس طرح مینج کیا جا رہا ہے اس کی کمپلین کو کس طرح ایڈریس کیا جا رہا ہے کسٹمر کو کس طرح کمفرٹ پرووائڈ کیا جا رہا ہے کہ bank is on the job is on the case and is trying to solve the problem to the extent of customer interest تو یہ جو ایک پرسیپشن ہے امپیکٹ مینجمنٹ کا یہ بھی اہم ہے جب ہم ان چیزوں کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو یہ بات بہت کلیئر ہو جاتی ہے کہ ٹرسٹ کو آپ نے مینج کرنا ہے ظاہر ہے ٹرسٹ جو ہے ایک انٹینجیبل آسپیکٹ ہے لیکن یہ تصور کہ یہ مینج نہیں کیا جا سکتا یہ غلط ہے ضرورت اس چیز کی ہے کہ بینکس جو ہیں اس ایریا کے اندر توجہ دیں اور وہ پراپر سسٹمز اور کاسٹ بینیفٹ جیسے آپ کو پہلے کہا گیا اس کی انالیسس کریں اور اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے اس کو آپ ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے اس کو جسٹ چانس پہ نہیں چھوڑ سکتے اس لیے کہ کمپٹیشن کے زمانے میں جو دوسرے کمپیٹیٹرز ہیں دے آر ویری ایکٹیو اور اس کے اندر وہ خاص طور پر سروے میں چیزیں سامنے آئیں کہ بینکس اکثر جن کا ٹرسٹ کے حوالے سے ایکسپیرئنس کسٹمر کا بہت پازیٹو تھا even for a negative event اگر کسی بینک نے اچھی طرح سے اس کو اٹینڈ کیا ہے تو خاص طور پہ ان کسٹمر کا event in spite of the fact کہ ان کو ایک نیگیٹو ایکسپیرینس ہوا تھا because of the banks approach ان کا ایکسپیرئنس پازیٹیو ہوا اور ٹرسٹ لیول بڑھ گیا تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ٹرسٹ اگر ڈیمیج ہوتا ہے تو یہ زیادہ بینک کو افیکٹ کرتا ہے لیکن اگر ٹرسٹ کا امپیکٹ پازیٹیولی اس حوالے سے ہوتا ہے کہ یہ بینک کو امپیکٹ زیادہ نہیں کرتا لیکن اوور آل پرسیپشن ڈیولپ ہوتی ہے اور خاص طور پہ جو یہاں ایک چیز مینشن کرنے کی ہے وہ نیگیٹو ایکسپیرئنس کے حوالے سے ہے نگیٹو ایکسپیرئنس ایک کسٹمر کو چاہے اس میں اس کا قصور نہ ہو لیکن اگر بینک کے ہاتھوں جسے ہم کہتے ہیں اگر اس کو نیگیٹو ایکسپیرئنس ہوا ہے تو وہ کسٹمر اس نیگیٹو ایکسپیرئنس کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کرے گا ریلیٹوس کے ساتھ شیئر کرے گا فرینڈس کے ساتھ کو ورکر کے ساتھ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بینک کی ایک طرح سے bad word of mouth reputation effect ہوگی تو اس کی وجہ سے پھر کسٹمرس کا ایک طرح سے ڈیفیکشن ہوگا ان کے مارجن ریڈیوس ہوں گے پریشرز آئے گا اور اس کے لیے جو کسٹمر نئے کسٹمر کی ایکوزیشن کاسٹ ہے اس کے اندر ایک طرح سے اضافہ ہوگا تو یہ سارے جب فیکٹرز کو ہم مد نظر رکھتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ایک پراپر ایک well define framework develop کریں وہ فریم ورک کس طرح ہے پہلا اس کا جو آسپیکٹ ہے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ ہے آپ کو ایک گورننس اور میٹرکس اسٹیبلش کرنی ہے گورننس اور میٹرکس اسٹیبلش کرنے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ سینئر ایگزیکٹو کو نامنیٹ کریں جو کہ اوور آل انچارج ہو ٹرسٹ کو مینج کرنے کا اس کی رسپانسبلٹیز اس کی جاب ڈسکرپشن اس کی جو ٹیم ہو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے بینک کے حوالے سے کسٹمر کے ٹرسٹ کو چاہے وہ کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ کے حوالے سے ہو یا کسی اور ایریا میں ہو ہم نے اس کو بلڈ کرنا ہے اس کو ڈیولپ کرنا ہے اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے یہیں پر اس کی جو ٹیم ہوگی اس کے اندر جو لوگ ہوں گے ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ٹرسٹ کے ڈرائیورس کیا ہیں ٹرسٹ کس طرح سے ڈرائیو ہوتا ہے اس کے پیرامیٹرس کیا ہیں اور پورے انٹرپرائز وائڈ بیسس پر اس چیز کو کمیونیکیٹ کرنے کی اس چیز کو انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد اس میں اندر جو اور کانسیپٹ ہے جب ہم اس کو بلڈ اپ کرنے کی بات کرتے ہیں کہ وہ جو میٹرکس ہیں آپ ایک فارمل پالیسیز بنائیں گے آپ اس کو میجر کریں گے آپ ٹرسٹ کو میجر کرنے کا سسٹم انٹروڈیوس کریں گے ٹرسٹ کو میجر کرنے کا سسٹم ظاہر ہے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ it is a intangible aspect لیکن اس کو یقیناً میجر کیا جا سکتا ہے مثال کیا ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا بینک ایک ٹرسٹ ڈیمیجنگ ایونٹ میں کسٹمر کو کس طرح اٹینڈ کرتا ہے کس طرح اس کی پرابلم کو سالو کرتا ہے اس کے اندر ٹائم پیریڈ کیا آتا ہے اس کے اندر کیا امپلیکیشنز ہوتی ہیں اور اس کے حوالے سے کسٹمر کا جو سیٹسفیکشن اس کا لالٹی لیول کس طرح امپروو ہوتا ہے یا ڈکریز ہوتا ہے جو کہ پھر ڈائریکٹلی ٹرسٹ کو افیکٹ کرتا ہے تو یہ میجرمنٹ کا کانسیپٹ ساتھ ساتھ وہ لوگ خاص طور پہ جو ٹرسٹ کے ایریا کو دیکھ رہے ہیں ان کا کمپنسیشن اس حوالے سے ہونا چاہیے کہ ان کو جو آپ کمپنسیٹ کر رہے ہیں ان کا جو ریمونیشن پیکج ہے وہ کس حد تک ٹرسٹ بلڈنگ ایکٹیویٹیز میں افیکٹو ہیں تو یہ ایک میٹرکس ضروری ہے میجرمنٹ کے اس کے اندر پھر ایک اور آسپیکٹ یہ ہے کہ آپ کی جو کرنٹ پالیسیز ہیں ٹرسٹ کے حوالے سے آپ اس کو دیکھیں آپ اس کو سرچ کریں آپ اپنے کمپیٹیٹرس کو دیکھیں کہ کمپیٹیٹرس اس ایریا میں کیا دیکھ رہے ہیں کس طرح کام کر رہے ہیں اور اس کے اندر جو ایک اہم آسپیکٹ ہے جب کسٹمر کیونکہ یہ ایک سائیکلوجیکل یہ ایک اموشنل ایریا ہوتا ہے جب کسٹمر کسی نگیٹو اس سے دو چار ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں کسٹمر کے لیے ایک بینکر کی اپروچ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس حد تک کسٹمر کی سائٹ پہ ہیں کسٹمر کو فیور کر رہے ہیں تاکہ اگر بعد میں رزلٹ کچھ بھی ہوں لیکن ایک کمفرٹ لیول جو ہے کسٹمر کے حوالے سے وہ یہاں ڈیولپ ہوتا ہے کہ آپ ان کی سائٹ پہ ہیں آپ ان کے ساتھ ہیں اور آپ نے اس کو ایک طرح سے ابینڈن نہیں کر دیا آپ نے جس کو کہا جاتا ہے اس کسٹمر کو حالات کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ دیا اس کے بعد دوسرا آسپیکٹ ہے وہ ہے you have to build an infrastructure جب ہم انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو اس میں پہلی چیز آتی ہے کہ آپ کے جو مختلف چینلز ہیں آپ ان کو دیکھیں کہ وہ چینلز کس طرح آپٹومائز ہو سکتے ہیں چاہے وہ برانچ ہو کال سینٹر ہو یا even A T M machine ہو یا آپ کے دوسرے جو کہا جاتا ہے اس کے اندر ان کی کیپیبلٹیز ان کے اندر آپ وہ ٹولز انٹروڈیوس کریں کہ customer in case of any event جس کے اندر آپ یہ کہیں کہ نگیٹو ہے اس کا کارڈ کھو گیا ہے ایک طرح سے اس نے لوز کر دیا ہے یا کوئی آئیڈینٹی تھیفٹ کی بات ہو رہی ہے تو اس چینل کے حوالے سے کس حد تک اس کسٹمر کے پاس اپرچونیٹیز ہیں وہ بینک سے رابطہ کرے وہ اپنے کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹس اس کے آپریشن کو اسٹاپ کرے اور ساتھ ساتھ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسٹمر کے لیے جو اویلیبلٹی ہے جو ایکسیس ہے وہ کس حد تک فری ہے اور کسٹمر کو کوئی پرابلمز نہیں ہو رہی کہ وہ لوگوں کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے اس کے بعد جو اس کے اندر اور آسپیکٹ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ آن لائن فیسلٹیز پرووائڈ کریں کسٹمر کو ویب کے تھرو انٹرنیٹ کے تھرو کہ کسٹمر بغیر کسی وقت کو ضائع کیوں کیونکہ اس میں ایسے کیسز میں جسے کہا جاتا ہے کہ اسپیڈ از دا ایسنس جتنی جلدی جتنی کوکلی اس آسپیکٹ کو کور کیا جائے گا وہ بینکس کے کسٹمر کے پوائنٹ آف ویو سے بہتر ہوگا تو یہ آن لائن کا جو کانسیپٹ ہے یہاں پر بہت اہم ہو جاتا ہے اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ بینکس اپنے چینلز کو اپٹمائز کریں اور کسٹمر کو وہ ایک طرح سے ایکسیس دیں اس کو اس چیز کی ضرورت میں پتا چلے کہ بینکس اس موقع پر اس کے ساتھ ہے اس میں جو اور آسپیکٹ ہے وہی آپ نے دیکھنا ہے کہ جب آپ پالیسیز بنا رہے ہیں ڈیولپ کر رہے ہیں تو آپ جو ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں اس کے جو ٹولز ہیں جس کو ہم انالیٹیکلس ٹول کہتے ہیں آپ جو کسٹمر کی آتھنٹیکیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں اس کا جو کاؤنٹر چیک ہوتا ہے اس کو آپ نے کانسٹنٹ بیسس پہ امپروو کرنا ہے تاکہ جو ایک کانسیپٹ ہے آئیڈینٹی تھیفٹ کا یا ان آتھورائز ٹرانزیکشن کا اس کو مینیمائز کیا جا سکے تو اس میں ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے اس کی امپلیکیشنز ہے وہ بہت اہم ہے اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ جہاں ہم پروڈکٹس ڈیولپمنٹ میں بات کرتے ہیں ہم کسٹمر ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں تو اس ایریا کو نارملی اس حد تک توجہ نہیں دی جا سکتی ضرورت اس چیز کی ہے کہ اوور آل آپ کا جو آئی ٹی اسٹرکچر ہے کیا وہ ٹرسٹ کے ایلیمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ٹولس وہ ٹیکنیکس اور وہ end to end process develop کر رہا ہے کہ جو وہ یہ دیکھے کہ کسٹمر جب ایسے ایکسپیرئنس سے دوچار ہوتا ہے تو اس کو کس حد تک بینک پراپر ایک طرح سے گائیڈنس دے کے سپورٹ کر کے اس کے مسئلے کا حل کر سکتا ہے اس کے بعد جو اس میں تیسرا اسٹیپ آتا ہے وہ ہے ایکسیکیوشن کے حوالے سے اور جب ہم ایکسیکیوشن کی بات کرتے ہیں اس میں وہی کانسیپٹ ہے کہ بینکس نے جو الرٹ کرنا ہے اپنے کسٹمر کو اس میں جو کیسز ہیں آپ نے اس کو ریپڈلی ایک طرح سے ایجوکیٹ کرنا ہے اور کسٹمر کو یہ ایک طرح سے امپریشن دینا ہے کہ یہ سارا جو ایشو ہوا تھا جو پرابلمز ہوئی تھی بینک نے اس کو اٹینڈ کیا ہے کسٹمر کے انٹرسٹ میں اس میں ضرورت اس چیز کی محسوس کی جاتی ہے کہ آپ ایک طرح سے کیس مینیجر اپوائنٹ کریں کیس مینیجر سارے اس کو ہینڈل کرے وہ کسٹمر سے انٹریکٹ کرے اور اس کی جو سارے پروسیجرز ہیں اس کو فالو کرے اور کسٹمر کا ساتھ اس کا contact on ongoing bases ہونا چاہیے تاکہ جو ایکسیکیوشن ہے یہ الٹیمیٹلی کسی بھی پالیسی کا کسی بھی اسٹریٹجی کا ایک طرح سے فائنل وہ ہوتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسٹریٹجی کتنی بھی اچھی ہو پالیسیز کتنی بھی اچھی ہوں لیکن جب تک وہ پراپرلی افیکٹولی ایکسیکیوٹ نہیں ہوں گی ان کے ریزلٹس ان کے آبجیکٹو سامنے نہیں آئیں گے تو اس سارے پروسیس کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرسٹ کو بلڈ کرنے کے لیے ٹرسٹ کو ریٹین کرنے کے لیے اور الٹیمیٹلی ایسے ایکسپیرئنس کو جو حالانکہ نگیٹو ہے لیکن وہ جس طرح کسٹمر کو اگر اس کی ریزولوشن اس طرح پرووائڈ ہوتی ہے کہ وہ نیگیٹو الٹیمیٹلی پازیٹو میں تبدیل ہوتا ہے تو پھر چانسز یہ ہوتے ہیں کہ بینکس اپنے نئے پروڈکٹس کو نئی پروموشنس کو انہی کسٹمرس کو آفر کر سکتا ہے اور وہ کسٹمر جو ایسے انسیڈنٹ کے بعد سیٹسفائی ہو چکا ہے اس کا لیول لائلٹی اور سیٹسفیکشن لیول بڑھ چکا ہے ٹرسٹ لیول بڑھ چکا ہے تو پھر آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں کراس سیل کی اس کے پاس تو یہ ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے ایکسیکیوشن کے حوالے سے تو جب ہم ان تین اسٹیپس کو اوور اس میں لیتے ہیں تو جو چیز سامنے آتی ہے ٹرسٹ کی کہ جب ان چیزوں کو آپ اس طرح کریں گے تو جو ریٹیل پیمنٹس میں کو ٹرسٹ کو جو اوور لک کیا جاتا ہے جو اگنور کیا جاتا ہے وہ مینیمائز ہو سکتا ہے وہ کم ہو سکتا ہے اس کے بعد آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس سروے کی فائنڈنگس میں کسٹمر سے جب سوالات کیے گئے ان سے پوچھا گیا کہ وہ کون سے ایٹریبیوٹس ہیں جو آپ کے نزدیک ٹرسٹ کو امپیکٹ کرتے ہیں اور خاص طور پہ وہ آپ کا جو پیمنٹ پرووائڈرز ہے کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے یا کوئی دوسرے پیمنٹ سسٹم کے حوالے سے اس میں جو کسٹمرز نے جو رسپونڈنٹس نے فیڈ بیک دیا وہ پہلا یہ تھا کہ overall reputation of the customer اب ظاہر ہے جو اوور آل ریپوٹیشن ہے یہ over a period build up ہوتی ہے یہ اوور نائٹ بلڈ اپ نہیں ہوتی تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو یہ ایٹریبیوٹ ہے اوور آل ریپوٹیشن کا آپ نے اس کو کانشیسلی اویئرنیس کے ساتھ بلڈ کیا ہے آپ نے اپنے اسٹاف کو پراپرلی ٹرین کیا ہے اپنے اسٹاف کو بتایا ہے کہ ان کی جاب ڈسکرپشن اس حوالے سے to execute the concept of trust building trust development کیسے ہونی چاہیے تو یہ جو پرسیپشن ہے ایک طرح سے جو ریپوٹیشن ہے یہ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ایک اہم اہم چیز ہے جو اہم کمپوننٹ ہے وہ accuracy in recording the transaction یہ بھی اہم ایریا ہے بعض دفعہ ہم اس کو سسٹمز کی فیلئرس کی بات کر دیتے ہیں لیکن دیکھیے کسٹمر کے پوائنٹ آف ویو سے ایکوریسی از امپورٹنٹ آپ نے جو سسٹم جو آپ نے ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کی گئی ہے اس کی فلاز اپنی جگہ اس کا ایک طرح سے خراب ہو جانا اپنی جگہ لیکن کسٹمر آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کی ٹرانزیکشن پراپرلی ایکوریٹلی ریکارڈ ہونی چاہیے تاکہ اس کو کوئی اس کا ایڈورس امپیکٹ نہ آئے اس کے ساتھ ساتھ جو ایبلٹی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی وہ اہم ہے تو یہ ایبلٹی کا اس کو پتا ہونا چاہیے کسٹمر کو کہ میرے بینکر کے پاس یہ ایبلٹی ہے کہ in case of some problem bank is there to protect me نہ یہ کہ بینک مجھے ایک طرح سے سرنڈر کر دے گا یہ ایک طرح سے ڈچ کر دے گا تو یہ جب چیزیں سامنے دیکھتے ہیں اس کے بعد ایک اور ایریا ہے وہ جو بینک کا اسٹاف ہے ان کی آنیسٹی اور انٹیگریٹی بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے اس کے لیے جو ہم نے فریم ورک کی بات کی تھی تو اس میں ایک جو خاص ایریا ہے وہ ہے آپ کی امپلائنگ کی امپلائیز کی اسکریننگ کا آپ کو پراپرلی اسکریننگ کرنی چاہیے اور اسٹاف کی ایکٹیویٹیز کو بھی آپ نے ایک طرح سے مانیٹر کرنا ہے آپ نے ایک طرح سے آبزرو کرنا ہے تاکہ کسی قسم کا ایون انکانشیس بریچ تو نہیں ہو رہا کانفیڈینشیلٹی کے حوالے سے ٹرسٹ بلڈنگ کے حوالے سے تو اس میں جو اسٹاف کی جو ایک امپلائیز کی ایک طرح سے آنےسٹی اور انٹیگریٹی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں جو ایک اور چیز جو کمپوننٹ ہے وہ ability to fix the problems as quickly as possible یہ بھی ایک ظاہر ہے ڈپینڈنٹ ہے اس چیز پہ ایک ایکس بینک کے جو سسٹمز ہیں جو پروسیجرز ہیں وہ کس حد تک پرو ایکٹیو ہیں وہ کس حد تک ایجائل ہیں کہ کسٹمرس کو کوئکلی ٹائملی وہ سروس دے سکیں اس کے بعد جو امپورٹنٹ ایریا ہے جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ یہاں سے کسٹمر کا پرسیپشن چینج ہونا شروع ہوتا ہے کہ بینک نے کیا ایسے کڑے وقت میں ڈیفیکلٹ ٹائم میں اس کا ساتھ دیا یا ساتھ چھوڑ دیا دیکھیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ بینک کا انٹرسٹ نہیں تھا کہ کسٹمر کو ایک طرح سے سپورٹ کیا جائے لیکن یہاں اسی چیز کی ضرورت ہے کہ آپ اس آسپیکٹ کو کلیریفائی کریں یا دیکھیں کہ کس حد تک بینک کا انٹرسٹ ڈیمیج ہو رہا ہے لیکن ظاہر ہے جو کسٹمر کا اگر انٹرسٹ ہوگا تو اس میں بینک کا انٹرسٹ ہوگا ہم کسی ایکسٹریمس کیسز کی بات نہیں کر رہے بلکہ ہم نارمل کیسز کی بات کر رہے ہیں جس میں کسٹمرز بینک سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ bank is on their side اور اس کے بعد جو ایک اور ایریا ہے جو اور کمپوننٹ ہے جو اہم ہے وہ ہے skill and competencies of the staff یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اس لیے جب ہم نے بات کی تھی ٹرسٹ کی تو اگر آپ کو یاد ہو expertise trust is a important thing اور اس کو اگر ہم اٹینڈ نہیں کرتے کمپیٹنسی کے حوالے سے اسکل کے حوالے سے تو پھر ظاہر ہے ایک کسٹمر کا جو پرسپشن ہوتا ہے وہ ایک طرح سے افیکٹ ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اپنے اسٹاف کا جو اسکلس لیول ہے ان کا کمپیٹنسی لیول ہے انہیں آن گوئنگ بیسس ان کے اندر امپروومنٹ لے کے آئیں through various courses training programmes اور یہ چیز ریفلیکٹ ہونی چاہیے ان کی ڈیلنگ میں کسٹمر کے ساتھ اور کسٹمر کو ایک واضح طور پر یہ سگنل ملنے چاہیے کہ میرے بینک کا اسٹاف وہ اس حد تک کمپیٹنٹ ہے اسکلفل ہے وہ ان ساری پرابلمس کو ہینڈل کر سکتا ہے جب ان سارے آٹریبیوٹس کو سامنے مد نظر رکھتے ہیں بیک گراؤنڈ میں ہیں تو جو چیز سامنے آتی ہے کہ ٹرسٹ کی امپلیکیشن ٹرسٹ ڈیمیج ہونے کی امپلیکیشن اس حد تک نہیں ہے کہ آپ نے ریونیو لوز کر دیا کسٹمر کو لوز کر دیا بلکہ اس کے اور فار ریچنگ امپیکٹس بھی آتے ہیں وہ فار ریچنگ امپیکٹس کیا ہو سکتے ہیں to start with revenue loss تو ہوتا ہی ہے لیکن دیر آر پاسبلٹیز کہ اگر اس میں کسٹمر کے حوالے سے بینک کی اپروچ صحیح نہیں ہے تو there could be a sort of damages claim کرنے کا ایک لیگل کلیم آ سکتا ہے لاس ایکشن آ سکتا ہے اور پھر یہ بینک کی ریپوٹیشن بینک کا برانڈ جو ہے ڈیمیج ہوتا ہے تو آپ اس سے دیکھیں کہ اس کی امپلیکیشن کتنی فار ریچنگ ہے اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اس کی آپریشنل رسک کی بات کرتے ہیں تو پھر جب کسٹمر کی کمپلینس کو آپ اٹینڈ کرنا شروع کرتے ہیں پرابلمس کو اٹینڈ کرنا شروع کرتے ہیں آپ ان کی کالس کو ایک طرح سے سنتے ہیں تو آپ کی ایک طرح سے آپریشنل کاسٹ بڑھ جاتی ہے آپ کا جو اسٹاف کی انگیجمنٹ بڑھ جاتی ہے اور آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ افیکٹولی اس کو ریلیشن شپ کو بلڈنگ بلڈ اپ کرنے کے لیے کام کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور آسپیکٹ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں اور کسٹمر ایک طرح سے ڈیفیکٹ کرتا ہے ایٹریشن لیول بڑھتا ہے تو پھر آپ نئے کسٹمر کی ایکوزیشن میں جاتے ہیں اس کا ظاہر ہے یہ کاسٹلی ایک طرح سے افیئر ہوتا ہے اور آپ کو اس کی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے تو ان ساری چیزوں سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوا ہوگا کہ جو ٹرسٹ کی بلڈنگ ہے ٹرسٹ کو ڈیولپ کرنا ہے کتنا اہم ہے خاص طور کے پیمنٹ کے ایریاز میں اس لیے کہ یہ وہ آسپیکٹ ہے یہ وہ کسٹمر کی سروس ہے جس کو کوئی بھی بینک اوائڈ نہیں کر سکتا you have to undertake these assignments these responsibilities and customer expect from their bankers تو اس حوالے سے کتنے ایفیشنٹ ہیں کتنے ایکوریٹ ہیں اور وہ کس حد تک بینک کو کمفرٹ اپنے کسٹمر کو کمفرٹ پرووائڈ کر رہے ہیں جس سے پھر لائلٹی بڑھتی ہے سیٹسفیکشن بڑھتی ہے کراس سالن کی اپرچونیٹیز آتی ہیں اور پھر ورڈ آف ماؤتھ کے ساتھ جو ہم نے آپ کو کسٹمر ایکسپیرئنس میں شیئر کیا تھا کسٹمر ایکسپیرئنس جو جنریٹ ہوتا ہے وہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے اور کسٹمر آپ کا ایڈوکیٹ بنتا ہے تو جب ہم نے اب ٹرسٹ کی بات کی تو اس طرح اس کے بعد آئیے اب ہم اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرنے کے بعد اپنے نئے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہمارے پاس چونکہ ٹائم کا کنسٹرین ہے تو ہم کوشش کریں گے اس ٹاپک کو جس حد تک ہو سکے اس کے سیلینٹ فیچرز آپ کے ساتھ شیئر کریں وہ ہے سیونگ کے حوالے سے جب ہم کنزیومر بینکنگ کی بات کرتے ہیں زیادہ تر ہم نے بات کی ہم نے جو ایسٹ سائڈ کے پروڈکٹ کی بات کی جس میں آپ کسٹمر کو ایک طرح سے لینڈنگ کرتے ہیں آٹو لونز ہیں مارگیجز ہیں کریڈٹ کارڈ ہیں پرسنل لونز ہیں لیکن جب ہم سیونگ سائڈ پہ آتے ہیں liability side of the balance sheet تو وہ جو سیونگ کے پروڈکٹس ہیں جس کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے کسٹمرس کو سیونگ کے پروڈکٹس پرووائڈ کریں تو پھر ضرورت اس چیز کی آتی ہے کہ اس ایریا کو بھی اٹینشن دینے کی ضرورت ہے اس ایریا کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور یہ وہ ایریا ہے کیونکہ یہ کانسیپٹ ہے بینکوں کے ریٹیل بینکس خاص طور پہ کہ چونکہ یہ لو انکم کے کسٹمرز ہوتے ہیں تو ان کے پاس سیونگ کی اپرچونیٹیز نہیں ہوتی کم ہوتی ہیں تو اس لیے وہ ٹارگٹ نہیں کیا جاتا بینکس اس کے اندر اپنا ایک طرح سے ایکسپینسز نہیں کرتے مینجمنٹ ٹائم سرف نہیں کرتی اور اس کو ایک طرح سے اگنور کیا جاتا ہے لیکن اس پرٹیکولر ایریا میں ہاورڈ کا ایک پروفیسر ہیں جنہوں نے بہت کام کیا ہے پیٹر ٹیفونو کے نام سے پیٹر طوفانو نے خاص طور پہ low to moderate income group کے حوالے سے بہت کام کیا ہے اس کے بعد ہم انشاءاللہ ایک چھوٹی سی اسٹڈی کا بھی شیئرنگ شیئر آپ کے ساتھ کریں گے پیٹر ٹوفانو کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو سیونگس کے لیے اگر آپ جو آپ کا ہاؤس ہولڈز ہیں جن کی ایوریج انکم ہے آپ ان کو کس طرح انکریج کر سکتے ہیں آپ ان کو کس طرح انڈیوس کر سکتے ہیں آپ ان کو کورس نہیں کر سکتے آپ ان کو فورس نہیں کر سکتے اس حوالے سے اس کے کچھ پرپوزلز ہیں اس کے کچھ سجیشنز ہیں اور اس نے انوویشن کی بات کی ہے پیٹر ٹفانو یہ کہتے ہیں کہ اس میں ضرورت پہلے ہے کہ آپ پروسیس کو انوویٹ کریں یا پروڈکٹ کو انوویٹ کریں in order to generate saving from the household sector یہ دیکھا گیا ہے کہ جو پچھلا فائنینشیل کرائسس آیا اس میں سیونگ کے آسپیکٹ کو بھی ایک طرح سے مد نظر رکھا گیا ہے اور اب ایک طرح سے جو کنزیومرز ہیں جو ایک ان کی سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے ایٹ لیسٹ ٹیمپریرلی وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ ان کو رینی ڈیز کے لیے ڈیفیکلٹ ٹائمز کے لیے سیونگ کرنی چاہیے تو اس میں اب بینکوں کی جو ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کس حد تک انوویشن کے ساتھ پروسیس انوویشن کے ساتھ پروڈکٹ انوویشن کے ساتھ سامنے آتے ہیں تاکہ وہ لو انکم کی جو کیٹیگری ہے جو لو انکم کا سیگمنٹ ہے ان کو ایک طرح سے انڈیوس کریں ان کو ایک طرح سے انکریج کریں کہ وہ سیونگ پروڈکٹس اور اس کے لیے پھر ضرورت ہے بینکوں کو اپنے وہ پروڈکٹس ڈیولپ کرنے کی مجھے اس سیگمنٹ کو اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ایک لیکچر میں اسٹیٹ پاکستان کی جو رپورٹ تھی پاکستان کے ہاؤس ہولڈ کی سیونگ کا ذکر کیا تھا تو پاکستان میں بھی ہاؤس ہولڈ کی saving is a big area اور اس کو اگر جہاں یہ سیونگ اس کو چینلائز ہو رہی ہے اسٹاک ایکسچینج میں یا سیونگ اسکیمس میں بینکوں کے پاس بھی اپرچونیٹیز ہیں کہ اس پرٹیکولر سیگمنٹ کو وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں وتھ انوویٹو پروڈکٹس جس میں ظاہر ہے ایک سیور کی نیڈس کو مد نظر رکھا جائے اس کی نیڈس کو مد نظر رکھا جائے اس کی لکوڈیٹی کو مد نظر رکھا جائے اس میں جو پیٹر ٹوفانو نے پروسیس انوویشن کی بات کی ہے تو وہ ایک طرح سے کہتا ہے کہ جو کسٹمر کو ایک انڈیویجول کی سیونگ کی جو ایبلٹی ہے جو اس کی موٹیویشن ہے آپ اس کے پیرامیٹرس کو چینج کر دیں تو آپ اس طرح سے سیونگ جنریٹ کر سکتے ہیں اس کی مثال انہوں نے ایکسٹریم یہ دی کہ بعض دفعہ بینکس میں یا جو ادارے ہوتے ہیں یا دیکھا گیا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے وہ ہوتا ہے کہ آپ کی فورس سیونگ ہو جاتی ہے آپ کا جو ٹیکس ریڈکشن ہوتی ہے اس میں ٹیکس کے کانسیپٹ میں آپ کو بینیفٹ ملتا ہے تو یہ ایک طرح سے وہ ایریا ہے جس میں سیور کے لیے انسینٹیو ہوتا ہے یا دوسرا اس کا ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ بینک کے حوالے سے کسٹمرز کو ایک بنڈل کر کے پروڈکٹس دیں جس کے اندر مختلف فیچرز ہوں یا جیسے کانسیپٹ ہے کہ آپ سیونگ بھی کریں شاپنگ کا کانسیپٹ ہے کہ جب آپ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں کریڈٹ کارڈ کے ذریعے تو اس میں کچھ سیونگ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں وہ ایک انڈیویجول جو منتھ ٹو منتھ اپنے پے چیک پہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے اس کے آپ نے لینڈنگ اور سیونگ کے کانسیپٹ کو ایک طرح سے انٹیگریٹ کر دیا تو اس کے پاس جو پریشر ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے اور وہ ایک طرح سے انکریج ہوتا ہے موٹیویٹ ہوتا ہے سیونگ کرنے کے لیے تو یہ جب آسپیکٹ کو ہم سامنے رکھتے ہیں اس کے اندر ایک اور آسپیکٹ ہے کہ کسٹمرس کے حوالے سے بینکس ایسے پروڈکٹس ڈیولپ کریں ان کی ٹائمنگز ایسی ہونی چاہیے ان کی ڈیلیوری ایسی ہونی چاہیے ان کا ڈسٹریبیوشن ایسا ہونا چاہیے تاکہ کسٹمر کو آپ یہ انسینٹیو دے سکیں اس کے لیے تو یہ وہ ایک طرح سے پروسیس انوویشن کی بات ہے جس میں آپ ابلٹی اور موٹیویشن ٹو سیو کو ایک طرح سے آپ مینیج کرتے ہیں اس کو ڈرائیو کرتے ہیں جب ہم پروڈکٹ انوویشن کی بات کرتے ہیں اس میں وہی چیز آ جاتی ہے کہ آپ کسٹمر کو کس طرح کے پروڈکٹ آفر کرتے ہیں اس میں جو ایک چیز اس کے آرٹیکل میں پیٹر طوفانوں نے مینشن کیا ہے وہ آپ ہم سب جانتے ہیں وہ کانسیپٹ ہے ایک طرح سے کمیونٹی کا پیئر پریشر کا پیئر گروپ کا وہ کیا ہے جس کو ہم کمیٹی کا کانسیپٹ دیتے ہیں تو باہر کی دنیا میں بھی یہ ایک طرح سے ہے کہ گروپس سوشل گروپس تیار ہوتے ہیں اور اس کو خاص طور پہ جو انکریج کیا ہے ایک طرح سے پروپگیٹ کیا ہے وہ ہے محمد یونس جو گرامین بینک کے آپ جانتے ہیں انہوں نے ایک طرح سے اس کو بہت زیادہ بنگلہ دیش میں انٹروڈیوس کیا ہے جو کمیٹی کا کانسیپٹ ہے کہ ایک سوشل گروپ ہوتا ہے وہ لوگ کانٹریبیوٹ کرتے ہیں اور ایک ممبر کو پیمنٹ کر دی جاتی ہے till such time all the payments members gets the payment تو یہ کانسیپٹ بھی ہے جس کے اندر پیئر پریشر ہوتا ہے سوشل پریشر ہوتا ہے کہ کوئی ڈیفالٹ نہیں کرتا تو یہ this is one form of saving اس میں ایک اور طریقہ یہ آتا ہے بینکس کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے انسینٹیوز ہوتے ہیں کہ اگر کوئی سیونگ ایکس اماؤنٹ کی کرتا ہے for their housing genuine needs for their children education needs تو اس میں وہ میچنگ گرانٹ ان کو دیتے ہیں تو ایک یہ بھی طریقہ کار ہے جو اس کے اندر سامنے آتا ہے کہ آپ سیونگ کو کس طرح انکریج کرتے ہیں لیکن پیٹر ٹفانو نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نارملی ایکسٹریمس کی بات کرتے ہیں ہم جب سیونگ کی بات کرتے ہیں تو ہم لانگ ٹرم جاتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی ایجوکیشن کے لیے اس نے کیا کرنا ہے یا اور دوسری چیزوں کے لیے کیسے سیونگ کرنی ہے تو اس نے اس چیز کو امفیسائز کیا کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس میں جو آئیڈینٹیفائی کریں ایریاز کہ آپ اس کو شارٹ ٹرم نیڈس کو بھی دیکھیں آپ مڈ ٹرم نیڈس کو بھی دیکھیں اور آپ لانگ ٹرم نیڈس کو بھی دیکھیں تو اس کے نزدیک ضرورت اس چیز کی ہے ان آئیڈیاز کو ایکشن میں لے کے آیا جائے اور اس چیز کو امپلیمنٹ کیا جائے تاکہ جو اوور آل لو انکم کا جو سیورز ہے وہ بھی اس نیٹ میں آ سکے اس کو بھی اس کا بینیفٹ مل سکے اس میں آئیے ہم آگے چلتے ہیں اور ایک اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کریڈٹ یونین کا کانسیپٹ جو کہ امریکہ میں بہت کامن ہے اور credit union not for profit organisations ہوتی ہیں ان کے ممبرز ہوتے ہیں اور ان کا فوکس جو ہوتا ہے low to moderate income segment ہوتا ہے لو ٹو ماڈریٹ جس کو وہ ایل ایم آئی کہتے ہیں تو L M I segment consumers ہوں یا ہاؤس ہولڈز ہوں ان کو یہ کریڈٹ یونین کی انڈسٹری ٹارگیٹ کرتی ہے ان کی سیونگس کے حوالے سے ان کو پروڈکٹس ڈیولپ کر کے دیتے ہیں سیونگس کے پروڈکٹس اور ایک طرح سے لونس کے پروڈکٹ اس میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ جو ریٹیل بینکس ہیں وہ بھی اس کیٹیگری میں آتے ہیں ریٹیل بینکس حالانکہ ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنس نہیں ہیں ان کا ایک پروفٹ کا ایک ٹارگیٹ ہے وہ ایک طرح سے بزنس اینٹی ہیں لیکن ان کو اگر کریڈٹ یونین کے آسپیکٹ کو سامنے رکھیں تو یہ چیز بھی واضح ہوتی ہے کہ low to moderate income group ایک ایسا پوٹینشیل سیگمنٹ ہے جس کے اندر سیونگس کے بہت زیادہ پراسپیکٹس ہیں اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ آپ ان کے مائنڈ سیٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں اس کے اندر ظاہر ہے کریڈٹ یونین نے بہت کام کیا ہے امریکہ کے اندر اور اس کے اندر جو یونینس کے ممبر ہیں آن ایوریج ایک کریڈٹ یونین کے تقریباً ایک لاکھ ممبر ہوتے ہیں اور اس سے بڑے بھی سائز ہوتے ہیں چھوٹے بھی سائز ہوتے ہیں لیکن جو یہ جو کام کرتے ہیں ان کا فوکس جو ہوتا ہے وہ ایل ایم آئی سیگمنٹ ہوتا ہے تو پاکستان میں بھی ضرورت اس چیز کی ہے اور ہم جب بیس آف دا پیرامڈ کی بات کرتے ہیں ریٹیل بینکس کی بات کرتے ہیں تو ان کو ضرورت اس اس چیز کی ہے کہ وہ اس کانسیپٹ کو اس آئیڈیاز کو جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے اس ایریاز میں اپنے سرکمسٹانسز میں اڈاپٹ کر سکیں تو جب ہم کریڈٹ یونین کے اس کی بات کرتے ہیں تو پہلا وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک جو ایل ایم آئی سیکٹر ہے L M I household جو ہے ان کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں ان کا جو فائنینشیل نیڈز ہوتی ہیں جو ان کے فائنینشیل ریسورسز ہوتی ہیں ہوتے ہیں ان کے اندر گیپ ہوتا ہے اس میں مثال یہ دی جاتی ہے کہ on month to month basis کبھی کوئی جاب لاس کا سلسلہ آ گیا کوئی النس آ گئی کوئی اور میجر گھر پہ یا گاڑی کا ریپیئر آ گیا تو ان کے پاس سفیشینٹ سیونگ نہیں ہوتی کہ ان ایونچولیٹیز کو اٹینڈ کر سکیں تو اس لیے وہ مستقل ان اسٹیٹ آف اسٹرگل ہوتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ کس طرح ان کو اس اسٹیٹ آف اسٹرگل سے نکالا جائے ان کو کس طرح انکریج کیا جائے وہ سیونگ کریں اور وہ کون سے ایک طرح سے پروڈکٹس ہیں کس طرح کے پروسیسز ہیں جو کہ ان کو ایک طرح سے انوائٹ کریں انکریج کریں کہ وہ سیونگ کی طرف راغب ہوں ظاہر ہے جب یہ بات آتی ہے تو اس چیز کا مد نظر رکھنا ضروری ضروری ہوتا ہے کہ ان کا جو انکم لیول ہے وہ لو ٹو ماڈریٹ ہے اور ان کنٹری لائک پاکستان ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے اب جب ہم یہ سب بات کر لیتے ہیں تو اس کو پھر اسٹڈی کو آگے بڑھاتے ہوئے جو کریڈٹ یونین نے ایک جو طریقہ کار اختیار کیا وہ ہے جس کو ہم زی میٹ کا نام دیتے ہیں زی میٹ کا جو کانسیپٹ ہے زالٹمین نام کے پروفیسر ہیں ہاروڈ کے انہوں نے یہ ایک طرح سے ٹیکنیک ڈیولپ کی ہے زی میٹ جو ایک طرح سے ایبریویشن ہے زالٹمنٹ میٹافر ایلیسیٹیشن ٹیکنیک اس میں کانسیپٹ یہ ہے مارکیٹنگ کے حوالے سے کہ جب پروڈکٹس کو آپ انٹروڈیوس کرتے ہیں تو لوگوں کو ایک کانسیپٹ میٹافرس کا اسٹوریز کا دیا جاتا ہے ان کو انٹرویوز کیا جاتا ہے اور ان کو یہ پوچھا جاتا ہے کہ جب سیونگ کی بات کی جاتی ہے جب انکم کی بات کی جاتی ہے تو ان کے ذہن میں کس قسم کی امیجز آتی ہیں یہ ٹیکنیک بڑی افیکٹو ہے اس لیے کہ اس ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے ان کے جو ایک طرح سے ایکسپرٹ انٹرویورز ہیں وہ کسٹمرز کو کنزیومرز کو پراسپیکٹو کنزیومرز کو انٹرویو کرتے ہیں اور ان سے وہ ایک طرح سے روپ کرتے ہیں وہ ایک طرح سے ان کو فورس نہیں کرتے کہ وہ کس حوالے سے سیونگ کی طرف کیا ان کے ذہن میں امیجز آتی ہیں کیا ان کے ذہن میں فگرز آتی ہیں اور خاص طور پہ جب اس میں دیکھا جاتا ہے وہ اپنے بچوں کی ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں ان کی فیوچر کی بات کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اہم ہو جاتی ہیں تو یہ جو ٹیکنیک ہے اس میں جس چیز کو استعمال کیا گیا ہے اور مارکیٹنگ کے کورس میں آپ نے یقیناً یہ سارے ٹولس پڑھے ہوں گے لیکن یہاں ان کا مینشن کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ اہمیت کے حامل ہیں کہ جو عام انسان ہوتا ہے اس کی جو ڈسیزن میکنگ ہوتی ہے وہ ایک طرح سے سب کانشیس میں ہوتی ہے تو سب کانشیس کی ڈسیزن میکنگ کو ایک طرح سے ڈرائیو کرنے کے لیے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے in order to have the saving products یہ چیز ضروری ہو جاتی ہے کہ آپ اس چیز کو مینشن کریں اور اس میں جب امیجز کی بات کرتے ہیں آپ میٹافرس کی بات کرتے ہیں اسٹوریز کی بات کرتے ہیں تو ایک اس میں اموشنل اٹیچمنٹ کا کانسیپٹ آتا ہے کہ ایک کنزیومر جو ہے وہ کس حد تک اموشنلی اٹیچ ہے اس آسپیکٹس کے ساتھ اس میں جو لو لیول ہے اور اس میں ہائی لیول ہے جب ہم لو لیول کی بات کرتے ہیں اس میں یوٹیلیٹیرین کانسیپٹ آتا ہے کہ اس کی یوٹیلیٹی کیا ہے اور ہائی لیول کا جو ہے اس میں اسپریشنل کا ہے کہ وہ اسپائرنگ ہوتا ہے لانگ ٹرم ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کے حوالے سے اپنے ریٹائرمنٹ پلان کے حوالے سے بات کرتا ہے تو یہ جو کنٹینیوم ہے جو فگر میں آپ کے سامنے ہے اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے اور یہ جو انہوں نے کریڈٹ یونین کے مختلف ایڈس تھے جب اس کا سروے کیا اس کو انالائز کیا تو دیکھا گیا کہ جو فورٹی پرسینٹ جو تھے وہ ایڈ جو تھے وہ ڈائریکٹڈ تھے اسپریشنل آسپیکٹ پہ اسپریشنل آسپیکٹ ظاہر ہے امپورٹنٹ ہے اور اس لیے کہ یہ ایک لانگ ٹرم ہے اور کسٹمرس کو ایک طرح سے ایک کمفرٹ پرووائڈ کرتا ہے ایک طرح سے سینس آف آپ کہہ لیں بلانگنگ پرووائڈ کرتا ہے اور آگے چل کے اس کو یہ ہوتا ہے کہ ایک سینس آف سیکورٹی پرووائڈ کرتا ہے جب ہم ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں تو انہوں نے خاص طور پہ جب منی کے حوالے سے بات کی کہ منی کیا چیز ہے تو جو ایک طرح سے میٹافور یا ایک امیج سامنے آئی انہوں نے کہا رسپونڈنٹ نے کہا کہ جو پیسہ ہے جو منی ہے یہ سورس بھی ہے ایک طرح سے اور ایک حساب سے ڈسٹرکٹیو فورس بھی ہے اور اس میں جو انہوں نے کانسیپٹ دیا وہ یہ تھا کہ اگر آپ ایک بہت کام واٹرس میں ایک طرح سے کسی کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کانسیپٹ ہے آپ کو منی کا کہ یہ سورس ہے لیکن اس کے اگینسٹ جو انہوں نے کانسیپٹ دیا کہ پانی بہت ایک سمندر کے اندر ٹکرا رہا ہے اس سے آ کے چٹانوں کے ساتھ یہ ڈسٹرکٹیو فورس کا کانسیپٹ ہے تو یہ امیجریز جو تھیں اس سے انہوں نے پروڈکٹس ڈیولپ کیے پروڈکٹس کی پریفرنسز ڈیولپ کی اور پھر ظاہر ہے اپنی مارکیٹنگ کمپین میں ان کو لانچ کیا ایک اور جو رسپونڈنٹس نے چیز سامنے آئی فیڈ بیک وہ یہ تھی جو امپورٹنٹ تھی کہ سیونگس کے بیریئرس کیا ہوتے ہیں ایل ایم آئی سیگمنٹ کے لیے پہلی چیز جو سامنے آئی وہ یہ جی چیز تھی کہ انہوں نے بچپن سے آج تک سیو کیا ہی نہیں تھا ان کو یہ سیونگ کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا ان کا جو ایک طرح سے نشو نما ہوئی تھی انہوں نے کبھی سیونگ کو تو ان کے لیے سیونگ بالکل نئی چیز تھی دوسرا جو کانسیپٹ سامنے آیا وہ یہ تھا کہ وہ چونکہ منتھلی بیسس پر اسٹرگل کرتے ہیں تو ان کے پاس اس چیز کا وقت یا اس چیز کی گنجائش یا اس چیز کی ریسورسز نہیں ہوتے کہ وہ سیونگ کی طرف ایک توجہ دیں تیسرا اسپیکٹ جو سامنے آیا کہ ایک اسٹگما ہے سوشل اور یہ بہت اہم ہے جو ہمارے یہاں بھی پریولنٹ ہے کہ اگر آپ سیونگ کر رہے ہیں اور کسی طرح جسے کہتے ہیں نا اپنا پیٹ کاٹ کے تو کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے وہ سیونگ اپنے لیے تو کر لی لیکن آپ کا جو ایک سوشل گروپ ہے کوئی اگر ضرورت مند ہے آپ اس کو وہ پیسہ نہیں دے رہے ہیں تو ایک فیلنگ آف گلٹ جنریٹ ہوتی ہے کہ بھائی ہم نے پیسہ اپنے لیے تو سیو کر لیا ہم نے جو ضرورت مند ہے اس کو نہیں دیا تو یہ بھی ایک سوشل آسپیکٹ ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت پریولنٹ ہے کہ سیونگ کرتے وقت یہ ایک کانسیپٹ یہ پریشر آ جاتا ہے کہ آج میں نے سیونگ کی تو میرے برابر والے میرے فیملی والے یا مجھے کوئی اور میرے جاننے والے وہ کہیں گے کہ بھائی تم سیونگ تو کر رہے ہو لیکن تم ہمارا خیال نہیں ہے تو یہ چیزیں باہر بھی پریولنٹ ہیں ان اے سوسائٹی لائک امریکہ بھی ہیں اور اس کے بعد ایک اور اہم چیز اس سروے میں سامنے آئی کہ یہ جو ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے سیلز کے حوالے سے کہ جی سیلز لگی ہوئی ہے آج آپ سیلز پہ چیزیں لیں گے تو آپ کو سستی پڑیں گی اس ایریا نے بھی فائنینشیل مارکیٹنگ کو بہت امپیکٹ کیا ہے کیونکہ جب آپ لوگوں کو لیور کرتے ہیں کہ آپ نے سیلز میں جو چیز خریدی ہے اس میں ایک طرح سے آپ نے سیونگ جنریٹ کی ہے ایک طرح سے یہ فالس ہوڈ ہے ان کے نزدیک آپ لوگوں کو ایک فالس کانسیپٹ دیتے ہیں کہ آپ نے سیلز میں چیز خرید کے سیونگ جنریٹ کی ہے تو ایک طرح سے اب کمپٹیشن ہو جاتا ہے کہ جس کے پاس اگر ایئر مارک پیسہ ہے سیونگ کے لیے لیکن وہ سیلز میں پیسہ خرچ کر کے وہ پھر ایک طرح سے اپنی سیونگ کو یوٹیلائز کر لیتے ہیں تو ان سارے آسپیکٹ کو جب وہ ہم مد نظر رکھتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ریٹیل بینک کو ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے اپنی پالیسیز ڈیولپ کرنے کے لیے اور ایل ایم آئی سیگمنٹ جو ہمارے یہاں ہاؤس ہولڈ ہے ایوریج ہاؤس ہولڈ ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اس قسم کی ٹیکنیکس کو مارکیٹنگ کی تاکہ لوگوں کی جو مائنڈ سیٹ ہے ان کی جو سائیکی ہے وہ جو ان کا ایموشنل آسپیکٹ ہے اس کو وہ کور کریں اور دیکھیں کہ وہ کس حد تک سیونگ کے پروڈکٹس کو جنریٹ کر سکتے ہیں اور الٹیمیٹلی سیونگ کی جنریشن جو ہے it's a very healthy thing for the whole society اس کا کوئی ویسے امپیکٹ نہیں ہے اور یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جو نقصان دہ ہے لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارے یہاں کے ریٹیل بینکس جو کنزیومر بینکنگ میں خاص طور پہ انوالو ہیں وہ سیونگ پروڈکٹس کی طرف بھی توجہ دیں وہ یہ دیکھیں کہ اس ایریا کو وہ کس طرح کور کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ جب وہ ایسٹ سائٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ وہ پروڈکٹس ڈیولپ کریں جس میں سیونگ کا آسپیکٹ ہے جس میں ان کو خود بھی ایڈوانٹیج ہوگی ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کا credit mix deposit mix improve ہوگا کاسٹ آف فنڈنگ امپروو ہوگی اور وہ اپنے کسٹمر کو اس کا بینیفٹ پاس آن کر سکیں گے تو جب یہ ساری چیزیں ہم مد نظر رکھتے ہیں تو یہ جو سیونگ پروڈکٹس کی اہمیت ہے یہ واضح ہو جاتی ہے آئیے اب ہم اس کے ساتھ یہ دیکھتے ہیں جو ہماری کوشش ہوگی ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا کہ جو بینک کے ڈسٹریبیوشن چینلز ہیں ان کی انٹیگریشن آج کل ہو رہی ہے اس میں برانچ شامل ہے انٹرنیٹ شامل ہے اے ٹی ایم شامل ہے کال سینٹر ہے تو ان اس آسپیکٹ کو بھی ہماری کوشش ہوگی کہ اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں اور آج کل کی دنیا میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ کیا ہیں اور اس کا کنزیومر بینکنگ پہ کنزیومر سیگمنٹ پہ کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے کسٹمر کے والے سے اور بینکس کے والے سے ٹل سچ ٹائم اللہ حافظ